حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے تو میں نے دو رسیاں لے لی ایک سفید اور دوسری سیاہ اور انہیں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا میں انہیں دیکھتا رہا مگر وہ میرے لیے نمایاں اور واضح نہ ہوئی میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ ہنسے اور فرمایا تیرا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے اس سے مراد تو رات اور دن ہے عثمان کے الفاظ یہ ہیں اس سے مراد تو رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو انچاس